یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کس نے فر کیا تھا عورتوں میں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں موبائل کی گنتی بجے تو جیب میں ہاتھ ڈال کر بند کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ہے جی جی جی کاکا جی، کاکا نام جی سوال آپ جی والے کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کیا نام ہے اس کا فون کی گھنٹی بجے گی تو سارا دھیان اس پر چلا جائے گا پھر اس کا بٹن بھی جیب میں ڈھونڈنا پڑے گا تو یہ عملے کثیر ہو جاتا ہے عام طور پہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا نماز میں دور سے دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے لہٰذا نماز ٹوٹ جائے گی اور سب سے پہلے حفظ کس نے کی عورتوں میں یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے جی منیر قریشی بھائی تشریف لائے